تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے مکمل طور پر باخبر